معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے ایک کلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں ایک نیا کلام اپنے ساتھ لایا ہوں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن ایک گزارش یہاں کرنا چاہوں گا آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ ایک نیا کلام ہے شاعر کہتا ہے ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں نا تو آپ نے اسی بات کا مل کے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہے طرز سلاف کا یاد ہمیں ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر وار پرانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں آپ نے کہنا ہے گھر بار لٹانا جانتے ہیں بلند آواز سے ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا ہر بار لٹا جانتے ہیں کہ جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ناموں سے رسالت کے دشمن ہر ظالم و جابر یاد رکھے ناموں سے رسالت کے دشمن ہر ظالم و جابر یاد رکھے کیا ہم علم الدین و عامر کی ہم علم الدین و عامر کی تاریخ دہرانا جانتے ہیں ہم علم الدین و عامر کی تاریخ دہرانا جانتے ہیں ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہے طرز اسلاف کا یاد ہمیں ہر وار پرانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا ایک دفعہ یہاں سے لے کر آخر تک دایاں ہاتھ بلند کر کے مل کے اقرار کریں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں حاکم ہو یا محکوم کوئی اپنا ہو یا اغیار کوئی حاکم ہو یا محکوم کوئی اپنا ہو یا اغیار کوئی ہر دشمن سرور عالم سے ہر دشمن سرور عالم سے پنجا آزمانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہے طرز سلاف کا یاد ہمیں ہر بار پرانا جانتے ہیں ہم خط میں نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں آخر شیر سماعت کیجیے گا ہم راہ وفا میں ہتھ کھڑیا ہم راہ وفا میں ہت کڑیا جیلیں ہو یا تختہ دار مظہر ہم راہ وفا میں ہت کڑیا جیلیں ہو یا تختہ دار مظہر ہم اہل وفا سولی پہ بھی ہم اہل وفا سولی پہ بھی ہر اہ دن بھانا جانتے ہیں تاج تاجو تخت ختم نبوت شہدائے ختم نبوت نار ہم راہ وفا میں ہت کڑیا ہم راہ وفا میں ہت کڑیا جیلیں ہو یا تختہ دار مزے ہم اہل وفا ہم اہل وفا سولی پہ بھی ہر عہد نبھانا جانتے ہیں ہے تر زس کا یاد ہمیں ہے تر زس کا یاد ہمیں ہر عہد نبھانا جانتے ہیں آخر میں سب کے ہاتھ بلند ہو جائے اس بات کا نبی کی محبت میں ختم نبوت کی محبت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ یہ شعر نبی کی محبت میں مل کے پڑھ لیجئے ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لوٹانا جانتے ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم